آج کی رات اگر اللہ کی مرضی ہو تو وہ شب قدر ہو جائے شب قدر ایک ایسی پیاری رات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی مبارک رات صرف اسی امت کو دی ہے ہماری امت کے سوا کسی امت کو ایسی رات نہیں ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مبارک رات سے نوازا ہے اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے جیسا تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ اگلی قوم کے لوگ اگلے زمانے کے لوگ اللہ انہیں لمبی لمبی عمروں سے نوازتا تھا آٹھ سو سال ہزار سال تک کی لوگوں کی عمر ہوا کرتے تھی اور وہ لوگ اس عمر میں عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ اگلی قوموں کو تو لمبی عمریں ملی انہوں نے لمبی لمبی مدت تک اللہ کی عبادت کی لیکن میری امت کی عمر تو بہت چھوٹی ہے اگر میری امت وہ لمبی لمبی عبادتیں کرنا چاہے اتنے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو میری امت کے لیے تو امپوسیبل ہے یہ سوچ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونے لگا ادھر محبوب کا دل غم زدہ ہوا ادھر اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نادل ہو گئی انا لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا ماں مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ القدر الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شہر کہ میرے محبوب غم زدہ نہ ہوئیے ہمارے ہمارا تمہیں وعدہ ہے کہ آپ کا امتی ہم اسے ایک رات دے رہے ہیں وہ اس ایک رات میں عبادت کر لے گا ہم ایک ہزار مہینوں سے زیادہ اسے ثواب نصیب کریں گے تو یہ شان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرا شان نزول بھی یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک ہزار مہینے تک کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ یعنی مجمعین کو رشک ہونے لگا کاش ہمیں اتنی عمر نصیب ہوتی کاش ہمیں بھی ایسا وقت ملتا ہم بھی اللہ کو اتنا یاد کرتے ادھر ادھر صحابہ کو رشک ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات بھیج دی اور فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ تمہارے اوپر اللہ کا یہ انعام ہے ایک رات عبادت کرو گے اللہ ہزار مہینوں سے زیادہ ثواب نصیب کریں گے اور صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک تیسرا شان نزول یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت حسقیل علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام ان نبیوں کا ذکر کیا کہ یہ وہ انبیاء تھے جنہوں نے ایٹی ایئرز تک ایٹی ایئرز تک پلک جھپکنے کے بغیر انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صحابہ کرام کو رشک ہونے لگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ میرے محبوب گھبراؤ مت ہم نے ایک رات ایسی دی ہے آپ کا ایک امتی اس ایک رات میں عبادت کرے گا اللہ مور دین ایٹی کا اسے ثواب نصیب فرمائیں گے تو ایسی مبارک رات ہے یہ شب قدر اور اسی رات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت کو نادل فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا مطلب اس کا یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک حضرت علیہ السلام والسلام اسی مبارک رات شب قدر میں قرآن کریم کو لے کر آئے قرآن کریم آسمانی دنیا پر آ گیا شب قدر میں آیا پھر جبرائیل علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو کہا اسے لکھنا شروع کر دو اسے لکھا گیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد جب جب ضرورت پیش آئی تو ٹوئنٹی تھری یرز کی مدت میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو بھیجا قرآن کہتا ہے وَمَا دْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ ارے تمہیں پتا بھی ہے شبِ قدر کسے کہتے ہیں شبِ قدر وہ مبارک رات ہے خیر من الف شہر کہ اس ایک رات کو عبادت کرو گے more than eighty three years کا تمہیں ثواب نصیب ہوگا آگے قرآن نے فرمایا تنزل الملائکت والروح کہ یہ وہ مبارک رات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتریں گے فرشتے اتریں گے اور یہ اس مبارک رات میں اترتے ہیں ہر معاملے کو لے کر سلامتی سلامتی کا اعلان ہوتا ہے صبح صادق تک یہ معاملہ ہوتا ہے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر دنیا میں آ جاتے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک گرین فلیگ ہوتا ہے ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سبز جھنڈے کو لے کر کعبت اللہ پر گھاڑ دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سو بازو دیئے ہیں ہنڈریڈ ونگز دیئے ہیں اس مبارک رات میں وہ اپنے صرف دو بازو زوں کو کھول دیتے ہیں صرف دو ونگز کو کھولتے ہیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پورے سما کو گھیر لیتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت آج کی رات بڑی مبارک رات ہے آج کی رات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی اگر تمہیں مل جائے وہ جاگ رہا ہے وہ اٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تلا کر رہا ہے فرشتوں تم ان کے پاس جانا انہیں سلام کرنا ان سے مسافہ کرنا اور ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے رہنا میرے بھائیوں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے کہ اس مبارک رات میں فرشتے آ جاتے ہیں ایمان والا نمازیں پڑھتا ہے دعائیں کرتا ہے یہ فرشتے آمین آمین آمین کی صدا لگاتے ہیں صبح صادق تک یہ معاملہ ہوتا ہے جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے حضرت جبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان فرشتوں سے اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کچھ کرو ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہمیں واپس ریٹرن ہونا ہے فرشتے سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا دیا انہیں کیا انعام ملا آج کی مبارک رات میں اللہ نے انہیں کیا دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر توجہ فرمائی اور چار آدمیوں کے سوا سب کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا چار کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر وہ مبارک رات ہے اس مبارک رات میں کون ہے وہ بندہ جو اس مبارک رات میں بھی محروم ہو جائے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار قسم کے لوگ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی محروم ہو جائیں گے ان میں سب سے پہلا ہے اللہ سے شرک کرنے والا مشرق اس رات میں محروم ہو جائے گا نمبر دو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اپنے والدین کا دل دکھانے والا اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے والا نمبر تین شراب پینے والا یا ڈرگز کا ایڈکٹیڈ یا نشہ لینے والا وہ اس رات میں محروم ہو جائے گا اور نمبر چار قطع رحمی کرنے والا اور کینے والا یہ بھی اس مبارک مبارک رات میں محروم ہو جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے ہو سکتا ہے آج کی آنے والی رات ہمارے لیے شب قدر ہو اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے قطع رحمی کا معاملہ کیا ہے دل میں کینہ موجود ہے آج معافی مانگ لو آج اپنے آپ کو کلین کر لو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اپنے پروردگار کو راضی کر لو ورنہ کتنا بدنصیب نصیب ہے وہ انسان اللہ رحمتوں پر رحمتیں برسائے اور یہ ایمان والا ایسی رات میں بھی محروم ہو جائے اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے بہرحال میرے بھائیوں بڑی مبارک رات ہے ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جس امتی کو شب قدر نصیب ہو گئی اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو شب قدر میں خیر سے محروم ہو گیا وہ تو سارے خیر ہی سے محروم ہو گیا تو یہ مبارک رات ہے بلکہ ایک عجیب و غریب پیاری روایت آپ کو سناؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم روئے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مولا سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اللہ میری امت کا کیا ہوگا مولا کہیں میری امت کی پکڑ تو نہیں ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر مت کرو اپنی امت کے بارے میں غم مت کرو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی امت کو اللہ آپ کی امت کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ انہیں نبیوں کا درجہ نہ دے دے جب تک کہ اللہ امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا درجہ نہ دے دے اور نبی کا درجہ یہ ہے نبی پر فرشتے آتے ہیں اور سلام بیچتے ہیں جب شب قدر ہوگی وہی فرشتے امت محمد یا کے لیے آئیں گے اور وہ بھی انہیں سلام سلام کہہ کر سلامتی بیچتے رہیں گے تو ایسی مبارک رات ہے میرے بھائیو اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اب ایک سب سے بڑا بڑا سوال یہ ہے ایک میجر کوشچن یہ ہے یہ رات کب ہے کون سی رات شب قدر کہلاتی ہے تفصیل ہے روایت میں کہ ایک جھگڑے کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بھلا دی گئی البتہ الگ الگ اقوال بیان کیے گئے بعض حدیثوں سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ رات پورے رمضان میں کبھی بھی آ سکتی ہے تو پورے رمضان کے مہینے میں یہ رات کوئی بھی رات ہو سکتی ہے ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ آخری آخری عشرے کی تاک راتوں کو تلاش کرو یعنی جو آخری عشرے معاشرے میں تاک راتے ہیں جو آج کی رات ستائیسویں رات ہے یہ آنے والی ٹوئنٹی نائنٹ نائٹ ہے یہ دو راتیں بچ گئی ہے اس میں بھی چانسز ہے کہ شب قدر ہو سکتی ہے اور یہ قول بھی ہے کہ ستائیسویں رات جو آج کی انشاءاللہ رات ہے وہی رات شب قدر ہے اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ تو قسم کھا کر کہتے تھے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ شب قدر تو ستائیسویں رات ہی کو ہے اتنے بڑے صحابی ہے فرما رہے ٹوینٹی سیونتھ نائٹ وہی شب قدر ہے محدثین کرام نے لکھا ہے دو وجہ ہو سکتی ہے یا تو یس ٹوینٹی سیون نائٹ ہی کو شب قدر ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں ٹوینٹی سیونتھ نائٹ کو شب قدر ملی ہوگی اس بنا پر انہوں نے کہہ دیا کہ ستائیسویں رات ہی کو شب قدر ہے شب قدر کب ہے یہ ہم سے چھپا کر رکھا گیا ہے اور وجہ اس اس کی یہی ہے کہ ایک ایمان والا ہر رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کرے ہر رات کو اپنے مولا کے سامنے گڑ گڑائے پرشین لینگویج میں ایک پروب کہا جاتا ہے ہر شب شب قدر استگر قدر کند کہ قدر کرنے والے کے لیے تو ہر رات شب قدر ہوا کرتی ہے اس بنا پر یہ رات جو بھی رات ہو زیادہ چانسز جیسے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ تو تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ ٹوئنٹی سیون نائٹ ہی شب قدر ہے اگر میرے بھائیو یہ معاملہ ہے تو آج کی آنے والی رات انشاءاللہ شب قدر ہوگی اللہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک بڑی پیاری بات جو بعد مفسرین کرام نے لکھی ہے اور مجھے بڑی پسند آئی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ لیلت القدر شب قدر کو قرآن نے کہا اِنَّا گفی لئی لیلت قدر لئی القدر لیلت القدر میں کتنے الفابیٹس ہیں لیلت القدر میں کتنے الفابیٹس ہے اگر آپ کاؤنٹ کرو نائن الفابیٹس لیلت القدر میں نائن الفابیٹس ہے اور قرآن کریم نے تین مرتبہ لیلت القدر کا ذکر کیا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر تھری ٹائمز قرآن منشن کرتا ہے لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدر ایک لیلت القدر میں نائن الفابیٹس ہے nine multiply multiply by three اس 27 تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے مفسرین کرام نے کہا کہ اگر ان الفاظ پر غور کرو تو اندر سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ستائیسویں رات ہی شب قدر ہو اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک رات ہمیں نصیب فرمائے اور میرے بھائیوں شب قدر کو حاصل کرنے کا بیسٹ طریقہ آپ کو میں بتلا دو کہ دیکھو قرآن کریم نے کہا شب قدر کبھی بھی ہو سکتی ہے وہ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن اس کے ختم ہونے کا وقت وقت قرآن بیان کرتا ہے حتی مطلع الفجر کہ صبح صادق تک جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تب تک شب قدر رہتی ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے کم از کم آج سے تو یہ معمول بنا لے کہ انشاءاللہ سہری ختم ہونے سے پہلے پہلے میں تحجد کی دو یا چار رکعت نماز پڑھ لوں گا الحمدللہ ہم تو پورا رمضان پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن اگر کوتائی ہوئی ہے یہ مبارک راتے ہیں سہری ختم ہونے سے سے پہلے پہلے پہلے پہلے صبح صادق کے آنے کم کم از چار تحجد پڑھ لو اللہ کا وعدہ ہے کہ شب قدر جب بھی آئے گی سہری کے وقت تک رہے گی ہم چار تحجد پڑھ لیں گے شب قدر ہوگی ہمیں شب قدر کا ثواب نصیب ہو جائے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالی تعالی اس مبارک رات کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مبارک رات میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھے کثرت سے یہ دعا پڑھے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہم انکا عفو اللہ تو معاف کرنے والا ہے کریم اللہ تو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ جو معافی کا حق نہیں رکھتا تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے جو معافی کا حق نہیں رکھتا تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے اللہ جب تو معاف کرنے والا ہے ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے آگے فرمایا تو العفا اللہ تو تو وہ ذات ہے اللہ تو تو وہ ذات ہے کہ جو بندوں کو معاف ہو کر خوش ہو جاتا ہے تو العفا تو بندوں کو معاف کر کے راضی ہو جاتا ہے تو پھر مولا مجھے بھی معاف کر دے فعفو تو اس دعا کو بھی پڑھتے رہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفا فعفو عنی فعفو عنی کی بھی روایت ہے فعفو عنی کی بھی روایت ہے فعفو عنی کا مطلب مجھے معاف کر دے اور فعفو عنی کا مطلب اللہ ہم سب کو معاف کر دے ہم سب مل کر دعا کرے اللہ یہ مبارک رات ہمیں نصیب فرمائے اس مبارک رات کی قدردانی نصیب فرمائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے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 تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد منه فيا عباد الله اذكروا ظلمة القبر المتوحشة واذكروا الدود والصديد واذكروا بليل الساد في التراب ألا إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والقبر يتكلم في كل يوم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 يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأقضاهم علي وفاطمة فاطمه سيده نساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وحمزه اسد الله وسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفره ظاهره مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعذ الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحے سیدھی رکھے مل مل کر کھڑے رہیں اور اگر کسی کا موبائل آن رہ گیا ہے تو اسے آف کر دے اکبر الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک امید إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم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 کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کروا سکے ان کے لیے ہمارے یہاں پر لاسٹ فرائیڈے سے کلیکشن شروع ہوا تھا اور الحمدللہ اس ایک ہفتے میں جو رقم ہم تک موصول ہوئی ہے اس کی مقدار ہے ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈس پچیس ہزار پاؤنڈ موصول ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی آج بھی انڈیا اور بنگلہ دیش کی ان غریب بچیوں کی ویڈنگ کے لیے کلیکشن رکھا گیا ہے تو ابھی جمعہ کے بعد بھی اسی کا کلیکشن ہوگا آج عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی اسی کا کلیکشن ہوگا تو آپ تمام ادراس سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دل کھول کر تعاون فرمائے ہماری ان غریب بچیوں کے لیے ایک غریب بچی کی شادی ڈھائی سو پاؤنڈ میں two hundred and fifty pounds میں ہو جاتی ہے اور وہ ایسی غریب بچیاں جو ہماری زکوٰۃ صدقہ للہ ہر قسم کی رقم کے مستحق ہے لہذا آپ تمام ادراس سے گزارش ہے کہ اس ویڈنگ پروجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ دل کھول کر تعاون کرے یہ پروجیکٹ سنڈے کو مغرب تک جاری رہے گا اس کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا جائے گا تمام ادراس سے زیادہ سے زیادہ تعاون کی درخواست ہے اسی طریقے سے بنگلہ دیش اور ملاوی کے بہت ہی غریب لوگوں کے لیے عید پیکٹ کا بھی ہماری مسجد کی طرف سے انتظام کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ اس میں فطرے کی رقم کے ذریعے سے ہم تعاون کر رہے ہیں اور ایک عید کا پیکٹ اونلی فائیو پاؤنڈز کا پڑتا ہے لاسٹ ویک اس کا اعلان کیا گیا تھا اور الحمدللہ اس کی جو رقم موصول ہوئی اس کی مقدار ہے فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈز پانچ ہزار پاؤنڈ موصول ہو گئے اللہ ہر ایک کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے اور اس کا کل کلیکشن بھی سنڈے کو مغرب میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ رقم غریبوں تک ان کے عید کے دن کے پہلے پہلے ان تک پہنچا دی جائے گی لہذا تمام حضرات اس میں بھی دل کھول کر تعاون فرمائے اور خصوصی طور پر اپنی فطرے کی رقم اس صدقت الفطر باکس میں جو پیسج میں پڑا ہوا ہے اس میں ڈال کر ثواب حاصل کریں اور ضروری اعلانات یہ ہیں کہ انشاءاللہ جیسا کہ ابھی بیان میں بھی کہا گیا کہ آج کی رات انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں پر ختم قرآن شریف کی رات ہے تراوی میں قرآن کریم کی کاج ختم ہوگا اور ختم کے بعد بڑی مبارک دعا ہوا کرتی ہے جسے اللہ قبول فرماتے ہیں تو ختم بھی ہوگا اس کے بعد دعا بھی ہوگی اور مبارک رات کے نسبت سے آج رات کو بیان بھی ہوگا تو انشاءاللہ تراوی کے بعد بیان بھی ہوگا آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے اس کے علاوہ اس سنڈے کو ہماری مسجد میں لیڈی اسپیشل پروگرام ہوگا تو ٹوینٹی ایت آف اوگست سنڈے کو یہ ہماری مسجد میں آخری لیڈی اسپیشل پروگرام ہے اس رمضان المبارک کا پروگرام کا وقت ہے ڈھائی بجے سے ساڑھے تین بجے تک from half past two to half past three ہماری تمام ماں و بہنوں سے اس پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے اس کے علاوہ ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ کل سیٹرڈے کو عصر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں پر برمنگم سے ایک ایک ولولہ انگیز مقرر قاری طیب صاحب تشریف لا رہے ہیں یہ وہی قاری طیب صاحب ہے جنہوں نے لاسٹ ایئر ستائیسویں رات کو ہمارے یہاں پر بیان کیا تھا انشاءاللہ ان کا بیان آئندہ کل اثر کی نماز کے بعد ہوگا اثر کی نماز کا وقت ہے کوٹر ٹو سیون ہمارے تمام بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ سنڈے کو اثر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں پر ینگسٹرز کے لیے اسپیشل پروگرام رکھا گیا ہے اور اس پروگرام میں بیان کرنے کے لیے مفتی عبد الحمید صاحب دامت برکاتون تشریف لا رہے ہیں لہذا ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے یہ انگلش میں پروگرام اسپیشلی ان کے لیے رکھا گیا ہے سنڈے کو اثر کی نماز کے بعد بعد اثر کی نماز کوٹر ٹو سیون پونے سات کو ہے ہمارے نوجوانوں سے بھی اس پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے اور ہمارے مولانا مرحوم مولانا نعیم صاحب کے خسر کا انتقال ہو گیا ہے انا للہ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 فرما اللہ بہت بڑے گار ہے مولا بہت بڑے خطا کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک اقبال بال گار ہے اللہ بدن بدن کا ایک گز و گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگنے آئے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا بھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا ہم سب کے لیے رضا مندی کا فیصلہ فرما دے الا الہ العالمین تیرا بہت بڑا کرم ہے نے رمضان کے مہینے سے نوازا ہے مولا نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ترابی پڑھنے کی توفیق دی لیکن مولا یہ رمضان تو اب ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے مولا یہ آخری رمضان المبارک کی جمعہ ہے مولا یہ الوداعی جمعہ ہے مولا یہ جمعہ بھی اب ہمیں ودا کر رہی ہے اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اللہ آخری عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے مولا ہم قدر نہیں کر سکے اللہ قدر نہیں کر سکے اللہ معاف فرما دے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے مولا ہمارا دل جانتا ہے ہمارے روزے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں تھے ہماری نمازیں سوائے جھکنے کے اور اٹھنے بیٹھنے کے کچھ نہیں تھے لیکن مولا جو بھی روزہ رکھا تجھے راضی کرنے رکھا جو بھی نمازیں پڑھی مولا تجھے راضی کرنے پڑی اللہ روزوں کو قبول فرما لے اللہ نمازوں کو قبول فرما لے لے اللہ عبادتوں کو قبول فرما لے مولا رمضان چلا جائے گا مولا یہ آخری جمعہ آ چکی ہے مولا مولا ہمیں معلوم آئندہ رمضان کی ایسے مبارک جمعہ نصیب ہوگی ہوگی یا نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آئندہ پل کی ہمیں خبر نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کتنے دن ہماری زندگی کے باقی رہ گئے کتنی گڑیا ہماری زندگی کی باقی رہ گئی ہے پروردگار عالم جو دیا ہے اس کی قدر کر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے مولا کتنے ہمارے بھائی بہن گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے ایسی مبارک گڑیوں میں ہمارے ساتھ تھے اللہ آج وہ تجھے پیارے ہو گئے مولا ہمیں ان کا حال معلوم نہیں انہیں ہمارا حال معلوم نہیں اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا کریم نیک عمال کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمیں تیرا بنا دے مولا تو ہمارا بن جا الہ العالمین تیری رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے ہم گنہگار ہیں ہیں ہم خطاکار ہے ہم سیاہکار ہے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے لیکن اللہ تو تو ارحم الراحمین ہے مولا آخری جمعہ ہے الودائی جمعہ ہے اللہ سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے اللہ شب قدر نصیب فرما دے شب قدر میں عبادت نہ نصیب فرما دے پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا مولا ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما فرما دے مولا ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے کون سی بہن پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزر رہی ہے اللہ ہر دکھی کے دکھ کو سکھ سے بدل دے مولا ہر گھر میں خوشحالی نصیب فرما دے گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے مودت دے دے الفت دے دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ کسی کا نہ محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اور مولا کبھی کسی کے احسان کے نیچے بھی مت دبانا مولا کسی کا احسان ہمارے اوپر نہ ہو بس احسان ہو تو مولا تیرا ہو تجھی سے مانگے تو ہی دینے والا ہو پروردگار عالم ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما دے اللہ حلال روزی نصیب فرما دے حلال کمانے والا بنا دے حلال جگہ پر اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے مولا مقدر کی روزی تو تو دے کر رہتا ہے جو ہمارے مقدر میں کوئی نہیں چھین سکتا لیکن اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری مقدر کی روزی میں برکتوں کو شامل فرما دے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما دے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا اللہ محروم نہ کر دینا ہمارے بچے بچیاں ہماری امانتیں ہیں پروردگار عالم ہمارے گھرانے میں دینداری نصیب فرما دے ہمارے گھر میں نمازوں کو آباد فرما دے ذکر اللہ اور تلاوت کو آباد فرما دے الہ العالمین ہمارے وہ نوجوان جو غلط راستے پر چلے گئے ہیں ڈرگز اور الکوہل بدل کے اڈکٹڈ ہو گئے ہیں مولا وہ ہمارے بھائی ہے اللہ وہ ہمارے بچے ہیں اللہ انہیں مسجدوں میں بھیج دے اللہ انہیں مسجدوں میں بھیج دے اللہ نشے کرنے والے کو تو مولا تو شب قدر میں بھی محروم کر دیتا ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے اللہ ان نوجوانوں کو مسجدوں میں بھیج دے اللہ ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے اللہ وہ بچیاں جو گھروں سے چلی گئی ہے انہیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور پاک دامنی کے ساتھ انہیں ان کے گھروں پر واپس لوٹا دے اللہ کسی ماں باپ کو ایسا دن نہ دکھانا اولاد ایسی کرتوت کرے کہ ماں باپ کسی کے سامنے آنکھ دکھانے کے قابل نہ ہو پروردگار عالم ہماری اولاد کو نیک اور اور صالحہ بنا دے ہمیں بہترین تربیت کرنے والا بنا دے مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے مولا والدین بہت بڑی دولت ہے اللہ اگر وہ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ ہستا ہوا رکھنا وہ دنیا میں بھی ہستے رہے وہ آخرت میں بھی ہستے رہے اور ہمیں ان کی کی کی خدمت کرنے توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے والدین ہر پریشانی ختم کر دے ہر بیماری دور کر دے اور اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ان کو ہم سے راضی کر لے ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اور اللہ ہم میں سے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرہوم والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دے اور اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے الہی ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ ایک دن آئے گا ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا مولا موت تو ہمارے پاس بھی آنے والی ہے اللہ جب بھی ہماری موت آئے جب ملک کل موت کی حاضری ہو جائے اللہ جمعہ کی مبارک گڑی ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اللہ ہم سب روزے کی حالت میں ہے اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے الہ العالمین مانا ہے خطا کار ہے سیاہ کار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں مولا تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے اللہ تیرے غصے سے بچا لے اللہ تیری پکڑ سے بچا لے اللہ اللہ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے مولا بہت کمزور ہے اللہ تیرے غصے سے تیرے قہر سے حفاظت فرما دے اور مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا بقیہ جو رمضان کے دن باقی رہ گئے ہیں مولا ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے ہم سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین that would happen.